کیا کرتے تھے صحابہ ایک قافلہ آ رہا ہے تو دوسرا جا رہا ہے ایک جنازہ آ رہا ہے تو دوسرا جا رہا ہے ستر کے جنازے پڑے ادھر اسی کے جنازے پڑے ادھر چار شہید ادھر پانچ شہید اس جنگ سے واپس آئے تو دو شہید کسی کو حضور دفنا رہے ہیں ایک غزوہ آیا تو دوسرا گیا دوسرا آیا تو تیسرا گیا مال بھی جان بھی گھر کا سارا سامان وہ کہتے ہیں آدھا سامان وہ کہتے ہیں دس ہزار دس ہزار مجاہدین وہ کہتا ہے یہ باغ بھی اللہ کے رستے میں وہ کہتے ہیں جان بھی اللہ کے رستے میں اور بابا جی آپ کہاں جا رہے ہیں آپ کی ٹانگ معذور ہے کہتے ہیں میں چاہتا ہوں اس معذور ٹانگ کے ساتھ جنت میں جا کے چلتا رہو اما تو کہاں جا رہی ہے بڑھیا چار بیٹے شہید کرا چکی خود بھی لڑنے جا رہی ہوں میدان کے اندر اما تو جوان عورت خنجر ہاتھ میں لے کے جا رہی ہے کیا حضور کے دشمنوں کا پیٹ چاک کروں گی جا کے اس کے ذریعے سے اور بی بی یہ تو بچہ اٹھا کے کہاں جا رہی ہے یہ کسی مجاہد کو دے آؤں گی اس کی ڈھال بن جائے گا اور میں شہید کی اما بن جاؤں گی یہ عجیب و غریب قوم ہے انہیں دنیا کی فکر نکل گئی انہیں کو صحابہ کہا گیا جو جھوم جھوم کے پڑھتے تھے نہ دا انل جی ہادی ماں بکینا ابادا یہ کون ہے جو کھجور ادھر پھینک رہا ہے کہا یہ کہتا ہے کھجورے کھانے میں دیر ہو جائے گی تو میں شہادت سے محروم ہو جاؤں گا یہ کون دیوانہ کھڑا کہہ رہا ہے اللہ دشمن میرے کام کاٹ دے ناک کاٹ دے کلیجا لے قیامت کے دن تو پوچھے گا کہ تو کیا لایا میں کہوں گا جان بھی لٹا دی تھی جسم بھی کٹوا دیا تھا اللہ اکبر یہ عجیب شخص ہے یہ سرخ پگڑی باندھے یہ میدان جنگ میں اکڑ اکڑ کے کون جا رہا ہے یہ بھی ابو دجانا نبی کا خادم صحابی کہتا ہے یہ چال جب میدان جنگ میں چلی جائے پسند ہے اس بابے کے ہاتھ کیوں شل ہو چکے ہیں کہا حضور کے چہرے سے تیر روکتا تھا اس لیے اس طلح کے ہاتھ پہ اسی زخم لگے ہیں ہاتھ شل ہو چکا ہے یہ کس کے یہ بزرگ آدمی ہے اس کے کندھے میں بڑے بڑے سوراخ ہے بچے ہاتھ ڈال کے کھیلتے ہیں کہا نبی کا پھوپھی ذات بھائی زبیر ہے جسم کا کوئی حصہ اس کا زخموں سے خالی نہیں ہے مگر پھر بھی میدان جہاد میں جاتا ہے یہ کون گھسٹ گھسٹ کے آ رہا ہے نبی کے قدموں کو ڈھونڈ رہا ہے یہ زیاد بن سکن ہے یہ بھی صحابی ہے کہتا ہے زخم تو کھا لیے اب جان نکلے تو نبی کے پاؤں پہ نکلے اس لیے آگے بڑھ رہا ہے یہ کون ستر زخم کھائے پڑا صحابہ کو وسیعت کر رہا ہے حضور کی حفاظت کرنا یہ بھی صحابی سعد بن ربی ہے یہ کون طالب علم کتابیں چھوڑ کے آ رہا ہے اور فارس روم کی طرف جا رہا ہے دنیا کہتی ہے ابو ہریرا ہے یہ انس بن مالک ہے یہ سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ اتنے بڑے علامہ یہ وقت کے فقیر یہ کون جا رہے ہیں کہتے ہیں یہ عبد عبداللہ بن مسعود نبی کے مشابہ صحابی نبی کا تکیا اٹھانے والے نبی کا جوتا اٹھانے والے نبی کا تکیا اٹھایا نبی کا جوتا اٹھایا نبی نے سکھایا عبداللہ تلوار کبھی نہیں رکھنا ابو جہل کی گردن کاٹنے سے لے کے آخر دم تک یہ کون ہے آزان چھوڑ کے دمشق کے بیڈر پہ گیا بیٹھا کہا یہ نبی کے گھر کے ناظم بلال حبشی ہے